السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ چمکتے دمکتے ہنستے کھلکھلاتے اچھلتے کودتے ننے منع اور نن منع سے کچھ بڑے اور اس سے بھی کچھ اور بڑے ساتھیوں کہانی زبانی کی جانب سے خوش آمدید جہاں آپ سنتے ہیں روزانہ رنگ برنگی نئی پرانی ہستی ہساتی سیکھتی سکھلاتی سچی خیالی تاریخی قرآنی اور دیس دیس کی مزیدار کہانیاں آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں ایک اور مزیدار ہلکی پھلکی مزاحیہ کہانی اور یہ کہانی لکھی ہے جن کی کہانیاں ہم سنتے آ رہے ہیں پچھلے کچھ ہفتوں سے اشتیاق احمد نے جس کا عنوان ہے بارش کی شرارت سخت گرمیوں کے دن تھے ہم سب چھت پر سو رہے تھے مجھے اچھی طرح یاد ہے رات گیارہ بجے تک ہفس کی وجہ سے کسی کو نیند نہیں آئی تھی اس کے بعد جو ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چلی ہے تو سبھی گہری نیند کی آغوش میں چلے گئے سخت گرمی کے دنوں میں تو یہی ہوتا ہے پہلے تو ہپس کی وجہ سے نیند نہیں آتی اور جب آتی ہے تو پورے زور و شور سے آتی ہے ایسی کہ کانوں کے پاس کوئی زور زور سے ڈھول بھی بجائے تو آنکھ نہ کھلے تو اس رات کچھ ایسی ہی نیند ہم سب پر تاری تھی کہ اچانک میرے ماتھے پر پانی کا قطرہ گرا میں نے کوئی خیال نہ کیا فوراً ہی دوسرا گرا پھر تو ٹپ ٹپ چار پانچ قطرے گرے میں نیند کے عالم میں بڑبڑایا سونے دے بھائی جان آج تو اتوار ہے ساتھ ہی میں نے کروٹ لے لی اس مرتبہ میری کمر پر ٹپ ٹپ ہونے لگی بھائی جان وعدہ کر دوں مجھ سے اٹھ کر نہ لوں گا اس وقت رہنے دیں میں پھر بولا اچانک بھائی جان کی آواز سنائی دی ارے اٹھو بارش ہونے والی ہے جلدی کرو ورنہ بستر بھیگ جائے گا دیکھو بادل کس زور سے گرج رہے ہیں ہاں جو گرجتے ہیں وہ برستے نہیں یہ باجی کی نیند میں ڈوبی ہوئی آواز تھی حالت یہ تھی کہ گہری نیند کی وجہ سے کسی کا بھی اٹھنے کو جی نہیں چاہ رہا تھا بھائی جان بھی دوسروں کو تو اٹھنے کے لیے کہہ رہے تھے لیکن خود لمبی تانے لیٹے ہوئے تھے ارے اٹھو بارش تیز ہونے والی ہے وہ پھر بولے تو آپ کیوں نہیں اٹھتے میں نے جل کر بولا میرے اوپر تو بوندیں پڑھی نہیں رہی انہوں نے کہا کیوں آپ نے سلیمانی اوڑھ رکھی ہے چھوٹی بہن بول اٹھی ہاں دیکھ لینا میں نہیں بھیگوں گا اور تم سب ان کے الفاظ درمیان میں ہی رہ گئے اسی وقت تڑا تڑ موٹی موٹی بوندیں اولوں کی طرح ہمارے جسموں سے ٹکرائیں سب سے پہلے بھائی جان بھوکلا کر اٹھے اور زور سے چلائے بھاگو <laughs> آپ کی وہ سلیمانی ٹوپی کہاں گئی میں ہنسا اسے اللہ دین کے چراغ کا جن لے گیا ہے بھائی جان نے جھلا کر کہا اور جلدی جلدی اپنا بستر لپیٹنے لگے باجی نے بھی اپنا بستر لپیٹا اور کمرے کی طرف بھاگی اب تو مجھے بھی اٹھنا ہی پڑا ابا جان اور امی جان ہم سے پہلے ہی کمرے پہنچ چکے تھے لیکن اس طرح کے اپنے بستر باہر ہی چھوڑ گئے تھے ساقی ذرا میرا بستر لے آنا امی جان نے میرے چھوٹے بھائی ساقی سے کہا ساقی کمرے سے نکل کر باہر کی طرف دوڑا ادھر سے میں اپنا بستر اٹھائے کمرے کی طرف جھپٹا دونوں ایک دوسرے کی طرف ناک کی سیدھ میں دوڑ رہے تھے نتیجہ ظاہر تھا اس زور سے ٹکرائے کہ دھم سے گر پڑے یہ کیا ہوا ابا جان نے اندر سے پوچھا شاید کہیں بجلی گری ہے باجی بولی یہ بجلی نہیں ہم گرے ہیں ساقی اٹھتے ہوئے بولا میں بھی اٹھا اور کمرے میں جا کر پلنگ پر اپنا بستر پٹخ دیا اسی وقت امی جان نے ابا جان سے پوچھا ارے آپ منع کو بھی اٹھا کر لائے ہیں یا نہیں کیا منا باہر ہی ہے ابا جان زور سے چلائے ہے منا باہر ہی رہے کیا میں اسے لاتا ہوں میں کمرے سے بھاگا دوسری طرف سے ساقی میاں امی کا بستر اس طرح سر پر اٹھائے بھاگے چلے آ رہے تھے کہ بستر کا کافی حصہ ان کے چہرے پر جھکا ہوا تھا اور انہیں کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا میں نے بچنے کی لاکھ کوشش کی مگر بچ نہ سکا ہم ایک بار پھر زور سے ٹکرائے اور گر پڑے امی میں منع کو لاتی ہوں یہ تو یوں ہی گرتے پڑتے رہیں گے باجی نے کہا اور باہر کی طرف بھاگی ہم ابھی تک اٹھ نہ سکے تھے کیونکہ ہماری ٹانگیں الجھ گئی تھیں باجی کو ہماری ٹانگیں نظر نہ آئیں اور وہ ابھی ان میں الجھ کر ہم پر آ رہی ہم تینوں نیچے پڑے بری طرح ہنس رہے تھے آخر باجی اٹھی ساتھ ہی میں بھی اچھل کر کھڑا ہو گیا اور دوڑا امی جان کے گدے کی طرف یہاں منا چادر میں لپٹا بستر کی طرح سو رہا تھا میں سمجھا ساقی گدے کے بجائے منے کو اٹھا کر لے گیا ہے میں نے منے کو بستر یعنی گدا سمجھ کر اٹھا لیا اور اندر جا کر ابا جان کو دیتے ہوئے بولا یہ رہا آپ کا بستر ابا جان نے بستر میرے ہاتھ سے لیا ہی تھا کہ بجلی بجھ گئی اس کو بھی اسی وقت جانا تھا امی بڑبڑائیں دوسری طرف ابا جان نے چادر میں لپٹے ہوئے منے کو گدا خیال کرتے ہوئے چاپائی ڈالا اور اندھیرے میں اسے الٹنے لگے ان کے خیال میں بستر بچھتا جا رہا تھا اب جو ان کا ہاتھ پائنتی سے ٹکرایا تو بولے ارے یہ بستر کو کیا ہوا یہ تو بچھا ہی نہیں یہ کہہ کر انہیں منے کو واپس پلٹنا شروع کر دیا اچانک کمرے میں منے کی آواز آئی ابا جان مجھے نہ اٹھائیے میں ایک پہاڑ پر سے لڑک رہا ہوں بڑا مزہ آ رہا ہے <laughs> ارے باپ رے ابا جان گھبرا گئے بستر باتیں کر رہا ہے اسی وقت لائٹ آ گئی اور سب یہ دیکھ کر لوٹ پوٹ ہو گئے کہ ابا جان منع کو ادھر سے ادھر پلٹ رہے ہیں منا ایک بار پھر چل آیا ارے ارے میں پہاڑ سے گرا بچاؤ ساتھ ہی اس کی آنکھ کھل گئی دیکھا تو چارپائی پر آڑا پڑا تھا میں تو باہر سویا تھا اندر کیسے آ گیا اس نے حیران ہو کر کہا بستر میں لپٹ کر میں بول اٹھا ارے کوئی پانی کی بالٹی تو اٹھا لو پانی بھیگ جائے گا امی نے گھبرا کر کہا بس پھر کیا تھا ہم سب لوٹ پوٹ ہو گئے میں ان کے حکم کی تعمیر میں باہر نکلا تو دیکھا کہ بارش اس طرح غائب تھی جیسے گدھے کے سر سے سینگ ارے بارش تو رک گئی ہے کیا بالکل رک گئی ہے جی ہاں ایک بوند بھی نہیں گر رہی ہے تو چلو پھر باہر ہی سوئیں گے اندر نیند کہاں آئے گی ایک بار پھر چھت پر ہنگامہ ہوا سب نے اپنے اپنے بستر گدے اٹھائے اور چھت پر بچھی ہوئی چرپائیوں پر بچھانے لگے معلوم ہوتا ہے ہم نے خواب میں بارش ہوتے دیکھیے یہاں تو بارش کا نام و نشان تک نہیں منا بولا لیکن چھت کا فرش تو گیلا ہے میں نے کہا چھت کو پسینہ آ گیا ہوگا ساقی کہنے لگا اچھا اچھا باتیں بند کرو سو جاؤ رات برباد ہو رہی ہے میں نے رات کو آباد ہوتے کبھی نہیں دیکھا باجی کے منہ سے نکلا پھر بولی تم ابا جان کی ڈانٹ کے بعد سب خاموشی سے لیٹ گئے اور آنکھیں بند کر لیں ابھی ہم پوری طرح سوئے بھی نہیں تھے کہ ایک دم موسلا دھار بارش شروع ہو گئی اس مرتبہ الٹیمیٹم کے بغیر شروع ہوئی تھی اس انداز سے کہ ہم سنبھل نہ سکے جب ہم سب پانی میں شرابور اپنے بستر گدے تکیے اٹھائے ہانپتے کانپتے گرتے پڑتے پھسلتے سنبھلتے جلتے جھنجھلاتے چوبارے میں پہنچے تو بارش ایک مرتبہ پھر غائب ہو چکی تھی اور ہم سر پکڑ کر بیٹھ گئے پھر کیا ہوا یہ آپ خود سوچئے گا آج کے لیے اتنا ہی کل آئیں گے انشاءاللہ ایک اور نئی کہانی کے ساتھ ہر نماز کے بعد اپنے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے دعا کرنا مت بھولا کیجیے اللہ حافظ